السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول رسوله کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو زیرو نائن یہ بھی ٹو ان ون سبق ہے اور جو دعا پڑھا رہا ہوں ابھی فوراً پڑھ لیجئے فوراً پڑھتے ہی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے صبح شام ایک ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اب حدیث سنیے اخرج البزار عن ابان المار صلی اللہ علیہ مسلم يقول اذا اصبح واذا امسى ربي الله لا اشرك به شيئا واشهد اللہ الہ الا اللہ الا غفر اللہ یمسی وَكَذَلِكَ اِذَا قَالَهَا اِذَا أَصْبَحَا الحدیث رواہ البزار ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد اور عورت صبح شام ایک ایک مرتبہ خالی اتنا پڑھ لیں پڑھیے میرے ساتھ ربی اللہ لا کو بھی ہی شعی آ اشحد اللہ اللہ عربی نہ پڑھ سکے ترجمہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ میرا رب اللہ ہے میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے دیکھیے میں نے پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ایک مرتبہ پڑھ لے شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیں گے میں نے پڑھ لیا اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا اس لیے اس کو یاد کر لیجئے کوئی زیادہ دیر لگتی نہیں ہے یہ میری کتاب مومن کے ہتھیار میں یہ حدیث میں نہیں لایا ہوں اس لیے کہ اس وقت مجھے یہ حدیث ملی نہیں تھی اب جب نئی مومن کے ہتھیار کوئی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تو اس میں یہ حدیث جمع کر لیں گے لیکن بہت شاندار بہت جاندار چیز ہے پڑھ لیجئے میرے ساتھ ربی اللہ لا کو اشہد اللہ اللہ اللہ اب جو ہے ایک نصیحت سن لیجئے علماء نے لکھا ہے ایک بہت بڑے عالم تھے ان کی معمولی گناہوں کی معمولی ایک گناہ کی وجہ سے کئی سالوں تک تحجد کے توفیق سے محروم ہو گئے ایک گنا سالوں تک تحجد پڑھتے تھے تو تحجد کے توفیق سے اللہ نے وہ توفیق اللہ نے چھین لی بہت روئے بہت روئے بہت روئے خواب میں زیارت ہوئی کسی کی بے تحجد کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے پتہ نہیں ہے بلا تم سے ایک گنا ہو گیا ہے ارے بھائی بتا دو معافی مانگ لیتا ہوں کہا فلاں جگہ مسجد میں تم گئے تھے ایک آدمی گر گڑا کر رو رو کے دعا مانگ رہا تھا تمہارے دل میں یہ بدگمانی آئی کہ ریاکار ہے بس یہ جو تم نے بدگمانی کی اس پر ہم نے تمہاری ساری نیکیاں تمہاری تحجد کی توفیق ہم نے چھین لی بس ایک معمولی گناہ کی وجہ سے تحجد کی توفیق چھین گئی اللہ نے سلب کر لی تو آج ہماری زبان اور ہماری چیزیں اور ہماری بدگمانیاں ہماری غبتیں کتنی ہوتی ہیں کیسے نمازوں کی توفیق ملے گی اس لیے کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں کسی کے ساتھ بھی جو ہے بری چیز کڑوا بول نہ بولیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ حسن زن ہو ہاں بدگمانی کرنی ہے اپنی ذات سے بدگمانی کیجئے کہ میں بہت خراب ہوں آدمی اپنے آپ کو تو بہت اچھا کہتا ہے سامنے والوں کو برا کہتا ہے نہ سامنے والا اچھا ہے میں بہت برا ہوں اس لیے کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں ایک معمولی گناہ کی وجہ سے کئی سالوں تک کی تہجد کی توفیق اللہ نے چھین لی اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے لیے یہ پڑھتے رہو اس قسم کے اگر گناہ ہو بھی جائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین